کہ اس عرف دور میں قرم قیامت کے دور میں اللهم الجلال اپنے دین کے ساتھ جو بھی نیک نسبت عطا فرما دیں تعلق عطا فرما دیں یہ نسبت یہ تعلق دنیا کی تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دنیا یہ دنات دنات دنات سے ہے کا منع گھٹیا چیز اس کے مقابلے میں آخرت بہت اعلیٰ یاد رکھنا تو دین کے ساتھ جو بھی نیک نسبت وہ آخرت کی نسبت اور نسبت بہت اونچی نسبت بہت اعلیٰ نسبت ہے یاد ہوں ہمارے لاہور شہر میں عظیم بزرگ گزرے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حر ال رحمتہ اللہ علیہ فرمائے لگے فرمائے لگے کہ ہمارے جو نسبی رشتے ہیں جو خاندانی رشتے ہیں ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے ہاں۔ دین زندگیوں میں ہوگا تو یہ رشتے جس طرح دنیا میں ساتھ ہیں اللہ ان کو آخرت میں بھی ساتھ کر دیں گے ہاں قرآن آ میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امی ہی و ابی ہی و صاحب ہی و بنی کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا یوم یفر المرء من عقی کہ جس دن آدمی اپنے بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ امی ہی اپنی والدہ کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ ابی ہی اپنے والد کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ صاحبتی ہی وہ بنی اپنی گھر والی اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگے گا وہ بنی ہی اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگے گا اب بظاہر دنیا میں یہ رشتے کتنے قریب کے رشتے ہیں تو ان رشتوں میں مضبوطی آئے گی دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہاں بچوں کی نیک تربیت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اے بھائی کہیں لگے کہ نسبی اولاد اللہ نسبی اولاد کو بھی روحانی اولاد میں داخل فرمائے روحانی اولاد وہ ہوتی ہے جو روح کو ٹھنڈک پہنچایا کہاں اور روح کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے دین کی برکت سے یار مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ان نمل مومنون اخوایا ان نمل مومنون کہ تمام کے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں یاد رکھنا ہمارا کوئی رشتہ یا کوئی قوم مسلمان کا رشتہ یہ کوئی قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے ہاں یہ زبانیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے زبان کی وجہ سے کوئی فضیلت کا مدار نہیں ہے یاد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انگریزی زبان ہے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بس انگریزی ماحول کا اثر نہ لیں یار کا بس یہ ہے ہاں،, ہاں انگریزی ماحول کا اثر نہ لیں یار کہاں انگریزی سیکھیں لیکن غالب حضرت حکیم الامت حضرت عام رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے انگریزی سیکھیں لیکن غالب بن کر مغلوب بن کر نہیں یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں نے سکول کا منہ تک نہیں دیکھا یار مجھے کوئی انگریزی بھی نہیں آتی لیکن اللہ کا شکر ہے برطانیہ میں گیا لندن کے مختلف شہروں میں وہاں ٹوٹی پھوٹی بات چیت ہوتی لوگ بڑی محبت سے سنتے الحمدللہ ہاں ایک جگہ موجود وہاں پر وہ اردو جاننے والے نہیں تھے تو میں اردو میں بات چیت کر دیتا آگے ہمارے بھائی انگریزی میں بات چیت آگے پہنچا دیتے ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما انگریزی ماحول کا اثر نہ لیں بس یہ ہے ہاں الحمد للہ اللہ اب یہاں ہمارے کتنے بزرگ بھائی ہیں آپ انگریزی بھی جانتے ہوں گے سکون کالج کے ماحول میں بھی رہے ہوں گے لیکن اللہ کا شکر ہے آپ آپ کی زندگیوں میں کوئی انگریز انگریزی ماحول کا اثر نہیں یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ میں برطانیہ کے سفر میں گلاسکو میں تھا وہاں مغرب کے بعد ایک جگہ بات چیت تھی بیان تھا وہاں بیچارے لوگ بڑی محبت سے پہنچ گئے الحمدللہ لیکن بالکل سب نے تقریباً آگے نا وہ بس اپنا یہی یہی سادہ لباس میں بس وہ سفید وہ سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا سر پر ٹوپی لے رکھی آ رہا ہوں اللہ بہت سے لوگ بادشرہ بھی تھے یار کا مجھے یوں لگا جیسے رائے مرکز میں داخل ہو گیا بڑے بیچارے بڑی محبت سے بات الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بار دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے بھر رکھی ہے یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بار بس ہم جہاں بھی ہوں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور راضی کریں الحمدللہ للہ ہے چلو یہ انگریزی زبان چلو اب کچھ ضرورت کی زبان بن گئی ہے ہاں کچھ تھوڑا بہت سیکھ بھی لیں لیکن ان کے ماحول کا اثر نہ لے یہ ہاں، اس کا خیال ہے کہ الحمد للہ ہے یہ بیس تیس سال پہلے یہ ہمارے بچے ہم نے سکول میں جاتے اپنے وہی سادہ لباس میں اپنا جو اپنا ہاں ہمارا قومی لباس وہی شلوار کرتا اسی میں جاتے تھے یار ہاں۔ اب کچھ ماحول کچھ بدلتا جا رہا ہے <laughs> اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے میں یہ چند ماہ قبل یہ ملیشیا تھائی لینڈ کے سفر پر تھا یہ واپسی پر تھائی لینڈ جانا ہوا ہے تو ایک رات یہ بینکاک شہر ہے بینکاک شہر وہاں پر قیام تھا تو صبح صبح مجھے ہمارے میزبان تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب ندوی دام برکات ملالیہ وہ بینکاک شہر کے ایک سکول میں مجھے لے کر گئے تو میں سکول کے دروازے پر پہنچا تو وہ اچانک گاڑی سے اترا تو اچانک سکول کے دروازے پر نظر پڑی تو وہاں پر ایک بچہ اور ایک بچی ان کے غیر شری لباس کی تصویریں بنی ہوئی ہیں غیر شری لباس کی تصویریں بنی ہوئی ہیں میں نے غور سے نہیں دیکھا اچانک نظر پڑی اور ان پر کانٹا پھرا ہوا ان پر ہے لال رنگ کا کانٹا پھرا ہوا زیادہ غور سے نہیں دیکھا میرے حضرت نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ آپ نے جاندار کی تصویر نہیں دیکھنی ہے یار بلا ضرورت کیا ضرورت ہے دیکھنے کی خام خام پریشانی یہ غلط قسم کی تصویریں نہ دیکھا کریں میرے حضرت نے منع کر رکھا یا رکھنا بڑی آسانی رہتی رکھا الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ارے پہلے کوئی تھوڑی بہت نہ کوئی وہ وہ مدرسے کا کارڈ وغیرہ بنواتے تو اس کے اوپر کوئی وہ تصویر وغیرہ لگاتے تو تصویر کھنچواتے ایک کے بجائے تین کھینچ دیتے ہیں لیکن جب مجھے تصویر کی قباحت معلوم ہوئی تو میں گھر میں گیا وہ جتنی بھی غیر ضروری تصاویر تھیں ایک ایک کر کے سب کو پھاڑ دیا میں کیا ضرورت ہے کہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں اب کوئی جوانی کی تصویر دیکھ لیں کوئی بچپن کی تصویر دیکھ لیں کوئی جوان تھوڑے ہو جائیں گے یار مہربانی فرمائے ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ان چیزوں کے پیچھے زیادہ نہ پڑا کریں یار رکھنا ہاں ہاں ہم بس ہم اپنی شکل بنائیں ہم اپنی زندگی کے ایک ایک حال کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا بنائیں بس یہ ہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہاں تو سکول کے دروازے پر ایک بچہ بچی ان کے غیر شرعی لباس کی تصویریں بنی ہوئی آ رکھا ہوں اور ان پر کانٹا پھیر رکھا تو مجھے مولانا محمد علیہ السلام فرمائے لگے کہ فرمائیے یہ ان تصویروں پر کانٹا پھیر کر یہ سکول کی طرف سے اعلان ہے کہ اس قسم کا غیر شرع لباس پہن کر ہمارے سکول میں آنا منع ہے سکول کا دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا دیکھا ماشاء اللہ وہ بچوں نے وہاں پر کھلی سی شرٹ پہن رکھی نیچے پاجامہ پہن رکھا اوپر ٹوپی لے رکھی اور پیچھے بچیاں بیٹھی ہوئیں ان کا بھی پورا لباس ایک کالے رنگ کا لباس وہ برقع نما لباس وہ انہوں نے پہن رکھا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کافروں کا ملک ہے لیکن یہاں بھی ہمارے سکول کے مسلمان نیک اساتذہ کرام نے بچوں کی نیک تربیت کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہمیں غیروں کی نقل اتارنے کی کیا ضرورت جن کے پاس اصل موجود ان کو نقل اتارنے کی کیا ضرورت ہے جن کے پاس دیسی گھی موجود ان کو ڈالٹے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے آگرہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا رہا ہوں اللہ نے ہماری عزت ہماری سرفرازی ہماری کامیابی میرے کروں خدا خوفی کے جذبے میں رکھی ہے یاد ہاں ہے مسلمان کوئی پستی میں جا سکتا ہے نہیں نہیں نہیں مسلمان پستی میں جاتا ہے اپنے رستے سے ہٹنے کی وجہ سے ہاں ہاں اللہ خدا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ان تم ان کن تم مومنین تم ہی بلند رہو گے بشرتے کہ تم مومن ہو جاتا ہاں ایمان کسی کا نام اور میں ایمان اپنے دل کو خدا سے جوڑنے کا نام ایمان ہے پھر ایمانداری کی علامات ہوتی ہیں ایمانداری کی نشانیاں ہوتی ہیں جیسے جیسے بادل کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش آنے والی ہوتی ہے ہاں اسی طرح ایمان کی خوبیاں ہوتی ہیں دیانت داری وہ ایمان کی خوبیوں میں سے ہے امانت داری ایمان کی خوبیوں میں سے ہے یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی ہے جب دل خدا سے جڑ جاتا ہے یہ آنکھیں جھک جاتی ہیں یار کہاں زبان یہ زبان میٹھی ہو جاتی ہے زبان زبان یہ زبان یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نیک بول سے قرآن پاک کی تلاوت سے اچھے بولوں سے یہ منور ہو جاتی ہے ہاں اللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمد للہ ایمانداری اللہ آپ نے آپ کہ یہ دکاندار بڑے ایماندار ہیں یہ افسر بڑے ایماندار ہیں مطلب یہی ہے کہ ان کا دل خدا سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشی کے بہانے ہر جگہ اللہ نے پھیلا رکھے ہیں صرف مسیح میں نہیں صرف نماز روزے میں نہیں یا رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نئے کام ہے یا رکھنا ان کے ساتھ ساتھ میرا کروں ایک سانس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے ہیں اب ہمارے بزرگ ہیں آپ حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مختلف علاقوں سے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں یہ آپ کا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرا ہوا الحمد للہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمد للہ ہاں۔ اے بھائی کہنے لگے اے ایک بھائی وہ ایک بھائی سے نیکی کر رہے کہنے لگے مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا <laughs> نیکی کر رہے کہنے لگے مجھے یاد رکھنا مجھے ہے تو دوسرے بھائی کہنے لگے میں یاد رکھوں نہ رکھوں بس جن کے لیے نیکی کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں بس یار ہاں بات نیکی تو رب کے لیے کرنی ہے ہاں ہاں کوئی احسان ہو کوئی بھلائی ہو مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشوندی ہو آگے اس سے کوئی بدلہ آ گئی اپنی تعریف ہاں یہ مقصد نہ ہو یار ہاں لو میری واہ واہ کریں ہاں، یار نہیں آ رہا بھلائی کریں محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشوندی کے لیے الحمدللہ نیکی کی روح یہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنی سے نوازے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہے اب مجھے معلوم نہیں ایک ایک یہ پنکھا لگا ہوا ہے اللہ گھر تعمیر ہے اب مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے پنکھا لگا رکھا یہ اللہ کا گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ ڈال لیا چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے عرش پر تختی لگ گئی سب کی یاد ہاں الحمد للہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمد للہ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنوئی سے نوازے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے پھر میرے کروں نیکی کی قیمت دنیا میں نہیں ہے یا رکھنا ہاں نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ یہ آپ نے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ کا نیک پیارا نام لیا ہے یہ کتنی بڑی آپ نے کمائی کی ہے کتنی بڑی کمائی کی ہے بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی ہے میرے حرف فرمائے لگے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا یہ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے شاہی محلہ سے بڑھ کر ہے یہ گل برگ کی کوٹھیوں سے بڑھ کر ہے یہ ڈیفنس کی کوٹھیوں سے بڑھ کر ہے یار یہ اس پیاری ذات کا نام لیا ہے جن کے نام کے صدقے میں یہ آسمان کھڑا ہوا زمین خزانوں سے بھری ہوئی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہاں بہت بڑی عظمت ہے حدیثی میں آتا ہے لا یقال اللہ اللہ کہ جب تک ایک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت قائم نہیں ہو گیا رہا کہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا باقی ہے یہ آسمان اور زمین یہ قائم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نام نے یہ ساری کائنات کو ساری کائنات کو تھام رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے بعض سے بات بڑھ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو ہر اللہ ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہمارے جو نصبی رشتے ہیں جو خاندانی رشتے ہیں ان کے مضبوط ہونے کا دار و مدار دین کے رشتے کے مضبوط ہونے پر ہے آگاہ ہوں دین کوئی الگ چیز نہیں یا رکھ رہا ہوں اے بھائی سادہ سے لفظوں میں فرمائیں لگے دین کس چیز کا نام فرمائے دین اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نام یا رکھا ہوں کہ ہمارے بزرگ بھائی زندگی کے جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں اور راضی کریں اپنے کاروبار میں خوش کریں کھیتی باڑی میں خوش کریں دفتر میں خوش کریں ملازمت میں خوش کریں جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور راضی کرے بس اللہ تعالیٰ اپنی ہے دین کے پانچ شعبے ہیں دین دین کے کے پانچ شعبے ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات نمبر چار معاشرات نمبر پانچ اخلاقیات دین کے پانچ شعبے ہیں یاد رکھنا ہم دین کے پانچ شعبے ہیں سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے عقیدہ یہ جڑ ہے یار کہاں جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے یار رکھنا دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب اللہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیہ کا اقرار ہو کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں وہ ہمارے خالق وہ ہمارے مالک رضا بر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں زبان پر کوئی شک و شکایت نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کل میں وہ جامع مدنیہ میں وہ دورہ حدیث کے سبق سے دورہ حدیث سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہاں نہیں کل میں جامع مدنیہ میں وہاں پر ایک ہمارے ڈاکٹر حسن صاحب وہ اور ان کے چھوٹے بھائی وہ دونوں ملنے کے لیے تشریف لائے تو کہیں لگے یہ انٹرنیٹ پر بھی نہیں یہ انٹرنیٹ پر بھی بڑے آ آرے ہوتے ہیں بیچارے عام ہے نا اپنے اپنے کام اور کرنے والے لیکن ایک مسلمان ایک مسلمان جہاں بھی ہو وہ فکر مند رہتا ہے اپنے ایمان کے بارے میں بھی اپنے بھائیوں کے ایمان کے بارے میں بھی رکھنا یہ انٹرنیٹ پر بھی بڑے آ آرے ہوتے ہیں نہ دیکھا کریں ان کو کبھی کبھی الگ کر دیتا ہوں ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سوتا ہے انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سوتا ہے یہ کون فٹنا کہاں پر زہر ڈال رہا ہے اس کے لیے خادم یہ ہمارے چٹائیوں کے طلبا یاد رہا اس میں ہم آپ اپنے بزرگ خادم بعض بڑے ملحد قسم کے بڑے زندگی قسم کے اور دہریہ قسم کے لوگ یاد رکھنا بعض ایسے خدا کے وجود کے منکریا رکھنا ہوں سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر نا شکری کیا ہوگی ہاں، ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر ماں اللہ تعالیٰ نہ سنا کریں ہر خدا اللہ تعالیٰ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے دھواں ہوتا ہے یا رکھنا میں پہلے بھی عرق کر چکا ہوں کرتا رہتا ہوں یہ دلیل کسے کہتے ہیں دلیل عربی کا لفظ ہے دلالت سے ہے دلالت کا معنی ہے رہنمائی اس کے مقابلے میں ضلالت ہے ضلالت زواد کے ساتھ جس کا معنی ہے یا رکھنا قرآن پاک میں ہے نا ولغالین غیر المغضوب علیہم وََََََ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ جو مغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے ولز جو بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں ان کے راستے سے بچایا بچايا دلیل وہ ہوتی ہے جو رب تک پہنچائے جو خدا کے دروازے تک پہنچائے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں بسائے یہ ہے دلیل یا جو خدا کو بھلا دے اپنے پیارے مولا رات دن جن کا کھا رہے ہیں یا رکھنا ان کے دروازے سے ہٹا دے وہ دلیل نہیں وہ دلیل کے روپ میں پتہ نہیں کتنی بڑی ضلالت اور گمراہی اور کتنے خسارے سے بھری ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنی ان یعنی کی عجیب عجیب بڑی بیوقوفوں والی باتیں ہوتی ہیں یہ بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں سمجھدار یاد رہا ہے سمجھ کی ہوا بھی نہیں لگ تم یاد تم کیا سمجھدار ہو یاد رب کا کھا کے پھر ان کو بھول جاؤ یاد رکھنا تم سمجھدار بنتے ہو یاد رکھنا یہ نہ دیکھا کریں یہ ٹیلی ویژن پر بھی اور ان پر بھی یہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ پر ہر ایک کو نہ دیکھا کریں رہا ہے کرتا رہتا ہوں اس زمانے کی ہوشیاری اللہ میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں پہنچا دیا رکھنا ہے کب تک آپ رہنا یہاں پر ہے یہ ہمارے بالوں کی سفیدی یہ زندگی کی آخری سرحد ہے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ باہر کے ماحول میں بھی رہیں وہاں بھی آ رکھا اپنے ایمان کی حفاظت یار رکھا ہوں سب سے بڑی دولت آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں باقی سب چیزیں یہی رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں قرآ کی نشانیاں باہر نہیں تم اپنے یہ پانچ چھ کے وجود میں جھانک لو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہمارے پاس تو اپنی ایک اون نہیں ہے ناخن نہیں ہے سب کو رپت یہ ہوا ہے منڈی بہاؤ دین کی طرف جا رہا ہے اے بھائی کہنے لگے ان کے کوئی ان کے احباب میں سے ان کے کوئی ساتھیوں میں سے ان کا ایک بچہ بیمار ہے اچھا، اچھا، نہیں نہیں آپ ہمارے بزرگ آپ بیٹھ جائیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں اللہ کوشش کرتا ہوں آپ کے ایمان پر پہرا دوں یا رکھنا ہے میں پہلے کچھ سوچتا ہوں کچھ اور آ کر کہوں گا لیکن یہاں کوئی اور باتیں اللہ کہلوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمایا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہمارے سکول کالے میں پڑھنے والے ہمارے نیک بیٹے یا ہمارے جو بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمایا رکھ رہا ہے وہ ہم بھی کوشش کیا کریں غلط ماحول سے بچا کریں غلط صحبت سے بچا کریں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے وہ, ساتھی بیچارے ہمارے ڈاکٹر حسن صاحب وہ بیچارے بڑے فکر مند ہوئے پھر میں نے عرض کیا کہ آپ آپ فکر نہ کریں رابطہ رکھیں الحمد للہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی بھی ہیں تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں اس قسم کے جو بے دین ملح قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ خوب ان کی تمام باتوں کا خوب جواب دیتے ہیں آگرہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا رکھا ہے آپ حضرات شکر کریں اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت اللہ نے جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے رکھنا ہے دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ الگ میدان ہے رکھ رہا آپ حضرات شکر کریں اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت اپنے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے وابستہ کر رکھی ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اللہ اپنی بارگاہ ہمارے پاس ہے کیا یا رکھ رہا ہے مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا آپ کی ختم نبوہ کا سہارا یہ سہارا چن گیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں یار اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی مجھے میں لاہور ٹاؤن شپ میں بیان کر رہا بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا تھا ایک قادیانی مجھ سے کہنے لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی اے میرے بیٹے آپ کو تقلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن گمبد خجرات سے آپ رشتہ کو ختم نہ کرنا حضور سے اگر رشتہ ختم ہو گیا پلے کیا رہے گا بیڑا اس وغیرہ کچھ پلے نہیں ہارنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے یہ آخری صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہی ہار رکھنا ہے قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ اس میں ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے آخری صورتوں میں حفاظ کی دعا مانگی گئی ہے پہلی صورت میں ہدایت کیا اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھلا ہمیں سیدھے راستے پر چلانا ہے اور آخری صورت میں اور آخری آیت الناس من الجنت والناس یا رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربان وس وسر ڈالنے والے ہوتے ہیں وس وسر ڈالنے والے لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں میں سے سے بھی بھی شیاطین ہیں ہیں جو ایمان کو نقصان پہنچاتے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر نہ سرا کرے اس قسم کی باتوں کو یار ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دے ان کے پاس یہ دہری ہیں دہری ایک ہے یار کہاں یہ بوڑھے آدمی کے پاس ہے دیہاتی آدمی کے پاس وہ ہل چلا رہے ان کے پاس آئے وہ کہنے لگا یہ سارا نظام یہ کشی سے چل رہا ہے کشی شکل یہ سارا نظام کشی سے چل رہا ہے یہ خود بخود چل رہا ہے یار کام یہ کشی شکل کی وجہ سے ان ہاں، ایک اب یہاں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے یہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہاں مسیح میں کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے جس نے آپ کو کھینچ کر یہاں پہنچا دیا جمعے سے پارے ہوں گے تو گھر میں کوئی مقناطیس لگا ہوا وہ وہاں سے کھینچے گا پھر وہاں پہنچ جائیں گے تو بوڑھے آدمی کے پاس لاٹھی موجود تھی وہ لاٹھی دہریے کے سر میں ماری جا رہا ہے وہ آگ بگولا ہوا ہے کہنے لگے آپ نے لاٹھی کیوں ماری ہے مجھے یہ لاٹھی کیوں ماری ہے تو بوڑھے آدمی کہنے لگے میں نے کہاں ماری ہے یہ آپ کے سر میں مقناطیس لگا ہوا تھا کشی لگی ہوئی تھی یہ, یہ اس نے کھینچی ہے میں نے کہاں ماری یار کل دماغ اس کا ٹھیک ہو گیا رکھنا ہمارے ایک بزرگ فرمائے انہوں نے لاٹھی کا نام رکھا روشن دماغ یار رکھنا ہاں ان کے پاس دلائل نہیں دھواں ہوتا ہے یار رکھنا لہاں بڑی بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں یار رکھنا قرآن پام ان فی ذالک لآیات لأولی الالبام ہے اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل والے کون الذین یذکرون اللہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اپنے پیارے مولا کو پہچانیں ان کی محبت سے اپنے دل کو آباد کریں یا جو اپنے پیارے مولا کو بھول جائے سب کو رب کا کھا کا بھول جائے اس سے بڑھ کر بے عقلی کیا ہوئی یار نا حال ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں اللہ اپنی آپ ہزار شکر کریں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے اللہ نے مسجد میں بٹھا رکھا نیک ماحول میں بٹھا رکھا دین کی باتیں سننے کی توفیق نصیب فرما رکھی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی نام ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں اس قسم کی مجالس سے دور رہا کریں نہ بیٹھا کریں نہ سنا کریں یا رکھنا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑ رکھی جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا شیر والا باغ کی مسیح میں پینتالیس سال تو قرآن پاک کا درس دیا جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے موتر کر دیا یہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے ہاں اللہ یہ باغوں میں جو باغوں میں پھل پھول ہے یا رکھنا یہ باغوں میں جو خوشبوئیں مہکتی ہیں یا رکھنا گلاب کا پھول چمبیلی کا پھول یہ خوشبوئیں یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے پاس اپنا کیا آنا ہے ہاں، سب کو رب کا دیا ہوا ہے وہ ماں بکم من نعمت فمن اللہ تمہارے پاس جو کچھ ہے رب کی عطا ہے آگنا ہاں، ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں اڑی نہیں آ رکھنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یا الناس انتم الفقراء ہمارے بزرگ مانا کرتے اے لوگو تم تو تم فقیر ہو تم تو رجسٹر فقیر ہو رجسٹر یاد رکھنا ہاں بڑے پکے فقیر ہو جاتا غنی تو رب کی ذات ہے یا الناس انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید غنی تو صرف رب کی ذات ہے ہاں, ہاں۔ ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں یاد رکھنا ہاں, ہاں۔ کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے لیکن مٹی کے پردوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے چاول چھپا رکھے ہیں سبزیاں چھپا رکھی ہیں پھل پھول چھپا رکھے ہیں کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے ہم چاول رکھیں الگ برتن میں سبزی رکھیں الگ برتن میں آٹا رکھیں الگ برتن میں پھل رکھیں الگ برتن میں لیکن اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا جائے ہے کوئی بنا کر دکھایا ایسا کوئی سٹور کوئی ہے انجینئر آپ میں سے ایسا ایسا کوئی بنا کر دکھایا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارا ایک ایک روح اللہ پاک کی فرما برداری میں جھکر ہے ہماری آنکھیں جھک جائیں کان جھک جائے زبان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے آ یہ ہے رب کی نعمتوں کا شکر ہے ہاں، انشاءاللہ جب انشاءاللہ جب ہمارا ایک ایک روح رب کی نعمتوں کی شکر گزاری میں گزرے گا تو پھر آخر میں انشاءاللہ ان کا صلہ تو اللہ پاک ایسا عظیم صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ بس سارے ارمان پورے کر دیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے آمین آمین وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین